حضرت سعد معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرآن سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو